<coughs> جي المزيد في متصل الأسانيد مزید فی مختصر تو کی تعریف لغت میں المزید اسم من الزیادہ اور متصل یہ منقطع کی ضد ہو گئی اور اسانید جمع ہے اسناد کی یہ تو بات واضح ہے اصطلاحی تعریف کیا ہے زیادہ تو رابن ایک رابی کی زیادتی یا اضافہ فی سندن کسی صنعت کے درمیان میں ایسی صنعت کے ظاہر الاتصال جس کا ظاہر متصل ہونا ہو کہ ظاہر میں وہ صنعت متصل ہے جب متصل صنعت ہے تو پھر اس کے درمیان میں ایک اضافہ کیسے ہو گیا اگر ہوا ہے تو پھر اس کو المزید کی متصل اسانید کہیں گے مثال <clears throat> ماروا ابن المبارک قال حدثنا سفیان عن عبد الرحمن ابن یزیدہ حدثني بسر ابن عبید اللہ قال سمعت أبا إدريس قال سمعت واسقة يقول سمعت أبا مرثد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تسلوا إليها کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا مرثد کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ بیٹھو قبروں کے اوپر یعنی قبروں میں کے اوپر نہ, نہ بیٹھو اور نہ ہی اس طرف ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو اچھا اب اس کے اندر زیادتی کیسے ہے فی فی حاضر مثالی دو جگہوں پر زیادتی ہوئی ہے رابی کے اندر زیادتی الاول فی لفظ سفیانہ پہلی پہلا مقام جہاں پر زیادتی ہوئی ہے وہ ہے لفظ سفیان الثانی فی لفظ ابا ادریس دوسرا مقام ابو ابو ادریس کا لفظ ہے سبب زیادتی فل موز اور دونوں مقامات پر زیادتی کا سبب الوہم وہ وہم ہے راوی کو وہم ہو گیا ہے کیسے ہوا ہے یا اس کی تفصیل اما زیادت سفیانہ سفیان کے لفظ کی زیادتی فوہم ممن دون ابن المبارکی یہ وہم ہے ان لوگوں کا جو ابن مبارک سے پہلے کے ہیں کیوں لئن عددا من الثقات رواه الحديث عن ابن المبارك عن عبد الرحمن ابن يزيد مباشرة اس لیے کہ ایک اچھی خاصی تعداد ثقات کی من الثقات ثقہ راویوں کی ایک اچھی تعداد ہے کہ جنہوں نے اسی حدیث کو روایت کیا ہے ابن مبارک سے عن عبد الرحمن بن یزید مباشر یعنی ابن مبارک نے عبد الرحمن بن یزید سے یہ حدیث براہ راست لی ہے سفیان بیچ میں نہیں ہے ولم یذکرو سفیانہ ومنہم من صرح فیہ بالاخبار اور بعض راوی تو ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے اخبار کی بھی تصریح کی ہے کہ کہ مجھے انہوں نے خود خبر کی یعنی آن کے ساتھ نہیں ہے کہ انہوں نے ان سے انہوں نے ان سے آن آن نہیں ہے بلکہ تصریح کے ساتھ ہے کہ میں نے سنا یا انہوں نے مجھے خبر کی ہے میں نے ان کو میں نے ان سے یہ بات سنی تو اس میں اخبار کی سراحت بھی ہے تو سفیان تو بھی اس میں نہ آئے تو سکا راوی ہیں اگر دوسرے ہوتے تو بات مان لیتے لیکن ایک کثیر تعداد سکھا راویوں کی ایسی ہے جنہوں نے ابن مبارک کے بعد سفیان کا تذکرہ نہیں کیا سیدھا عبد الرحمان کا ذکر کیا اچھا و اما زیادت ابا ادریس من ابن المبارک کہ ابا ادریس کی جو زیادتی ہے وہ ابن مبارک کا فہم ہے کیوں لی الثقات اس لیے کہ اب پھر ایک اور ایک اور بڑی تعداد راویوں کی جو سقہ ہے انہوں نے رواب الحدیثہ اسی حدیث کو روایت کیا ہے عن عبد الرحمن ابن یزید عبد الرحمن بن یزید سے فلم یذکرو ابا ادریس اور انہوں نے اس کے اندر ابو ادریس کا ذکر نہیں کیا ومن ہوں اور اس میں سے اور انہیں سکھات راویوں میں سے پھر کچھ اور بھی ایسے ہیں یا انہیں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ منسر رہا بسما کہ جنہوں نے بسر کا واسلہ سے براہ راست سما کی تصریح کی ہے بیچ میں ابو ادریس آتے تھے نا بسر بن عبید اللہ سمیت ادریس سمے تو واصلہ تو بعض ایسے ہیں جنہوں نے بسر سے براہ راست واصلہ کے درمیان رابطہ بنایا ہے کہ بسر نے واصلہ سے سنا براہ راست اور ابا ادریس کو بیچ میں ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے اور یہ وہ راوی ہیں جو براہ راست عبد الرحمان بن یزید سے روایت کرتے ہیں وہ ابن مبارک کو بیچ میں نہیں لاتے یعنی عبد الرحمان بن یزید کے شاگردوں میں سے اور دیگر جو شاگرد ہیں انہوں نے ابن مبارک والی طریق کو چھوڑ کر یا ان کو اس طریق کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ ان کے زمانے کے تو انہوں نے براہ راست یہ حدیث ان سے عبد الرحمان سے سن لی تو ایک بہت بڑی روایت وہ بھی ہے تو اس لیے ان دونوں مقامات پر جو اضافے ہوئے ہیں سفیان کا اور ابا ادریس کا یہ وہم ہے اور یہ والا جو دوسرا وہم ہے یہ ابن مبارک کا ہی ہے کیونکہ دیگر جو ہیں انہوں نے ابن مبارک والی چین کے علاوہ دیگر جو ہیں اس میں یہ ابا اجریس نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں ابن مبارک آتے ہیں وہاں ابا اجریس آتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ابن مبارک کا اپنا وہم ہے اچھا جی اب کہتے ہیں کہ اس زیادتی کو رد کرنے کی شروع کیا ہیں شرطیں ہونی چاہیے کہ یہ زیادتی رد کر دی جائے لرد وعدها ممن زادها شرطان یہ شرطان نائب فائل بن رہا ہے یشترطو کا کہ شرط لگائی گئی ہے دو شرطوں کے ساتھ اس چیز کی زیادتی کو رد کرنے کے لیے اور اس زیادتی کو شمار کرنا وہم ممن ان لوگوں کا کی طرف سے زیادہ جنہوں نے اس کو زائد بنایا ہے جن لوگوں نے یہ اضافہ کیا ہے ان کے اس اضافے کو وہم جاننا اور اس زیادتی کو رد کر دینا اس کی دو شرطیں ہیں ملم یزد ہا خانہ میں ممن زیادہ کہ وہ آدمی جس نے اضافہ نہیں کیا وہ زیادہ اتقن ہو زیادہ متقی ہو ممن اس سے زیادہ جو اضافہ کر رہا ہے تو بات ایک ایک لاجیکل ہے کہ جو زیادہ متقی ہوگا اس کی بات کو زیادہ قبول کیا جائے گا کیونکہ اس تقوی کا صدق کے ساتھ براہ راست تعلق ہے تقوی کا حافظے سے بھی تعلق ہے تو اور جو زیادہ سکھا بھی ہوگا متقی ہوگا سقاحت میں بھی زیادہ ہوگا بہت ساری چیزوں میں تو فرمایا کہ اگر تو جس نے اضافہ نہیں کیا وہ زیادہ اتقن ہے زیادہ سکا بھی ہے زیادہ وہ معتبر ہے تو پھر جو ہے وہ یعنی جب ہاں حدیث کے اندر اتقن کا لفظ استعمال کریں گے تو اس سے مراد صرف ظاہری تقوی نہیں ہوگا ورنہ یہ وہم ہوگا یا یہ اعتراض ہوگا کہ ٹھیک ہے کہ وہی تقوی میں زیادہ ہو سکتا ہے لیکن حافظے میں یا یا اس کے اندر کوئی اور بیماری کوئی ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو صرف تقوی نہیں بلکہ یہاں پر تقوی سے مراد اس کی سقاحت بھی ہے تقوا بھی ہے حافظہ بھی ہے سارے یہ امور کا مجموعہ اتقن کہہ رہے ہیں مراد یہاں پر تو اگر اضافہ نہ کرنے والا اتقن ہے تو پھر یہ بات اس کی قبول کر لی جائے گی تقوی کا حافظے سے کیا تعلق ہے متقی کا عمومی طور پر حافظہ زیادہ قوی ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اصل تو اللہ کا فضل ہے لیکن وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر لاجیکل ریزننگ میں جائیں تو متقی آدمی کا ذہن یکسو ہوتا ہے یکسو اور جو ذہن یکسو ہوتا ہے اس کے اندر مختلف چیزیں ایٹ اے ٹائم نہیں چل رہی ہوتی مشوش ذہن نہیں ہوتا تشویش والا کیونکہ گناہ کا ایک ایک لازمی ریاکشن یا رد عمل یہ ہے کہ ذہنی طور پر گناہ گار آدمی پریشان رہے گا یہ طے شدہ بات ہے بالکل پکی ٹھکی طے شدہ بات ہے کہ گناہ کرنے والا انسان اندر سے پریشان ہوتا ہے کیوں لوگ ڈرگز کرتے ہیں کیوں سوسائڈز ہوتی ہیں کیوں جو ہے وہ اپنی اس ذہنی پریشانی کو اوور کم کرنے کے لیے پھر وہ پارٹیز وہ کلبنگ وہ ڈرگز وہ وہ سب چیزیں کی جاتی ہیں <clears throat> کیونکہ اندر سے دل پریشان ہوتا ہے اور دل پریشان ہے تو دماغ مشوش پریشان ہوگا <clears throat> جی تو تو اس لیے متقی آدمی جو ہے وہ ذہن اس کا چونکہ یکسو ہوگا اور اللہ کی طرف سے اس کے اندر ایک اچھا دوسری ایک بہت بڑی وجہ جب آدمی کا دل متقی ہونا کیا مطلب تقوا کا مطلب ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ایک بڑا خصوصی تعلق ہے جس آدمی کا اللہ کے ساتھ خصوصی تعلق ہوگا اس کے اعصاب بہت مضبوط ہو جائیں گے اس کا خوف جب سب دنیا کی چیزوں سے نکل جائے گا نا اس کو غربت کا خوف نہ اس کو کسی کی تنگی کا خوف نہ اس کو کسی مالی مسائل کا خوف نہ اس کو کسی طاقتور سے کا خوف نہ اس کو جاب جانے کا خوف کیونکہ وہ ہر خوفوں سے نکل کر وہ اللہ کے ایک قرب میں آ چکا ہے اس کو پتا ہے کہ سب سے جو طاقتور چیز ہے میرا اس کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ جس حال میں رکھے گا ماقدر اللہ اس کو اللہ کی قدرت کے اوپر اعتبار یقین آتا جاتا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے اس حال میں میرے لیے اللہ کی بہتری تھی اللہ اس حال میں مجھ سے یعنی کامیابی ناکامی کا تعلق چیزوں کے ملنے اور نہ ملنے سے تو ہے نہیں تو جب اس کو یقین آ جاتا ہے کہ اس حال میں اللہ یا تو مجھ سے صبر مانگ رہے ہیں یا شکر مانگ رہے ہیں مشکل کے حالات ہیں تو صبر ہے اور آسانی کے حالات ہیں تو شکر ہے اس کی ذہنی جو حالت ہوتی ہے وہ دیگر لوگوں سے بہت مضبوط اور بہت خوشگوار ذہنی حالت ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کا براہ راست حافظے پر تعلق پڑتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ حفظ قرآن جو ہے وہ ایک خیر یہ ایک معجزے کے علاوہ یعنی دنیا کے اندر بڑے بڑے اچھے حافظے والے لوگ پیدا ہوئے ہوں گے لیکن مسلم تاریخ اسلامی تاریخ کے اندر جو حافظ الحدیث ہیں اب اگلا سال آپ کا حدیث کا ہوگا انشاءاللہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں احادیث راویوں کے ساتھ یاد ہیں حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ امام بخاری رحمت اللہ علی <clears throat> ان کا امتحان لیا کسی نے سو احادیث پیش کی اور ہر حدیث کے اندر راویوں کی کو آپس میں گڈمٹ کر دیا <clears throat> یعنی جو راوی ایک حدیث کے تھے وہ دوسری حدیث کے ساتھ ملا دیے دوسری حدیث کے راوی تیسری حدیث کے ساتھ ملا دیے اور ان کا امتحان لیا <clears throat> انہوں نے تمام غلط احادیث پہلے بیان کی پہلے ایک حدیث بیان کی کہ تم نے مجھے یہ یہ یہ ان راویوں کے ساتھ حدیث بیان کی تھی یہ غلط ہے اور یہ یہ صحیح حدیث ہے پھر دوسری تیسری سو کی سو احادیث غلط بھی سنائی اور پھر صحیح بھی سنائی ایک مرتبہ صرف سن کر تو اسلامی تاریخ کے اندر جو حافظے کا کمال دیکھنے میں آیا ہے وہ اور کہیں نہیں ملا کیا وجہ ہے اس کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے قرب اور تعلق کی وجہ سے جو ہے وہ دل دماغ جو ہے وہ بہت مضبوط ہو جاتے ہیں بہت مضبوط ہو جاتے ہیں یہ تھے کہ اخلاق احمد جو ڈرامہ نگار بھی تھے ان کا یہ اپنا واقعہ ہے کہتے میں نے ان جی میں یہ واقعہ سنا کہ پھر آپ کی اس بات کا بھی بات کر لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خود ان ڈاکٹر سے سنا جنہوں نے حضرت جو جامع اشرفی لاہور کے بانی تھے میں ان کا نام بھول گیا ہوں حضرت مولانا ولی حسن صاحب اس طرح کا کوئی نام تھا تو وہ ان کو شوگر ہوگی تو آپریشن سے وہ بچنا چاہ رہے تھے جیسے ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپریشن نہ ہو بالآخر ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں آپ کو آپریشن ہونا پڑے گا ورنہ یہ بر سرایت کر جائے گا تو آپ کا پاؤں کا کچھ حصہ یا شاید پاؤں کاٹنا پڑے گا ہمیں یا صرف سمپل آپریشن تھا مجھے اس وقت وہ بات یاد نہیں لیکن جب وہ آپریشن ٹیبل پہ اندر گئے تو انستیزیس ان کو انستیزیا دینے کی کوشش کی یا وہ انجیکشن لے کر آئے تو ان کا تم کیا کرنے لگے ہو انہوں نے کہا یہ حضرت اس کے بغیر تو بہت شدید تکلیف ہوگی آپ کو آپ کو آپریشن ہونے لگا آپ کی ایک عزف کاٹنے لگے ہیں انہوں نے کہا اچھا تم ایسا کرو کہ مجھے اپنا کام کرنے دو تم اپنا کام کرو میں نے کہا جی کیا مطلب انہوں نے کہا کہ رومال لا دو مجھے اور بس میں اپنا کام کروں گا انہوں نے کہا اچھا جو رومال دے دیا انہوں نے اپنے منہ پر لپیٹ لیا اپنے آنکھوں کے سامنے رومال کر دیا اور اللہ کی یاد میں مگن ہو گئے اللہ کے یاد میں اللہ کی اللہ سے اپنا دل لگا لیا اب یہ اللہ والے جانے کہ وہ اللہ کے ساتھ جب تعلق بنا لیتے ہیں تو وہ کیا کس مقام تک پہنچ جاتے ہیں اور کہاں پہنچ جاتے ہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ اشفاق احمد ان ان ڈاکٹر کی زبانی سنا ہوا اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں براہ راست ان ڈاکٹر سے سنا ہوا تو کہنے لگے کہ میں نے وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگا کہ ہم نے پہلے چیک کیا کہ ہم آپریشن کرنے سے پہلے چیک کریں کہ واقعی کوئی یہ برداشت کر لیں گے تو ہم نے تھوڑا سا ان کو سوئی چبھوئی تو کوئی اثر نہیں پھر ہم نے تھوڑا سا اور جو آپریٹنگ ٹولز ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے تھوڑا سا اور ان کو چبھویا ہلکا سا کٹ لگایا بالکل کوئی جمبش نہیں یہاں تک کہ پورا آپریشن کر ڈالا اور ٹانکے لگ گئے سارا کچھ ہو گیا اور ان کے بدن میں اتنی سی بھی جمبش نہیں ہوئی کہ جس میں ہم کہیں کہ حرکت ہوئی ہو آپریشن ختم ہوا تو انہوں نے کہا جی ہو گیا کہتے ہیں جب ان کو بتایا ہلایا جلایا گیا تو وہ واپس آ گیا اپنے اس استغراق سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والوں کے جو اعصاب ہوتے ہیں کیونکہ کنیکشن دیکھیں نا کس سے جڑ رہا ہے جب کنیکٹ ہو رہے ہیں وہ supreme power of the universe کے ساتھ تو پھر تو مطلب کوئی چیز پیچھے رہ نہیں جاتی ہے تو اس لیے ہر چیز میں بہتری آتی ہے جسم میں اعضاء میں صحت میں حافظے میں ذہنی اسی لیے آپ دیکھیں اللہ والے آخر وقت میں مخبوط الحواس نہیں ہوتے یہ آپ دیکھیے گا اللہ والے آخری وقت تک آپ نے اگر پرانی بوڑھیوں کو دیکھا ہو پرانے بزرگوں کو دیکھا ہو تو وہ آخری وقت میں بھی آنکھیں بھی ٹھیک کام کر رہی ہیں اور ان کے دماغ بھی ٹھیک کام کر رہے ہیں اور آج اور ویسے آپ اولڈ ہاؤسز میں چلے جائیں یا یہ جو ڈائمنشیا یا اور کتنی ساری مختلف ایسی عجیب و غریب بیماریاں ہیں کہ وہ ذہنی بھول جاتا ہے کیا تو یہ اللہ والوں پر اس کے اثرات کم پڑتے ہیں ہو بھی سکتا ہے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کسی کو ہوں گے ہی نہیں وہ اللہ کی مرضی ہے کس کے ساتھ جو معاملہ کر لے لیکن ایک عمومی طور پر مقبوط الحواس نہیں ہوتے آخری وقت میں تو یہ اس کا براہ راست تعلق دل اور دماغ کے ساتھ ہوتا ہے فیکٹس میں کمزور ہے حافظے کی مختلف طریقے بھی ہیں وہ بھی اپلائی کر لینے چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کریں اور اس کے مختلف اس کو ٹھیک کرنے کے اچھا رکھنے کے بہت سارے مختلف ٹولز ہیں پوچھ لیے, پوچھ, لینے چاہیے اہل علم حضرات سے بھی اور خیر وقت کی مصروفیت کے باعث کاموں بہت ساری یعنی ایک چیز نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں کہ صرف اس کو کر لینے سے ہو جائے گا بہت ساری اس میں ایک طویل گفتگو ہے ذہنی طور پر مشوش رہنے کی کاموں کی زیادتی آج کل کے زمانے میں تفکرات کا اضافہ بہت ساری اس کی اور بھی ریزنگ ہے تو بہرحال مختصر یہ کہ انشاءاللہ دین کی طرف جب انسان آتا ہے تو انشاءاللہ اس سے اللہ تعالی سے قوی امید ہے کہ وہ بہتری ہو جاتی ہے جی خوراک بھی بادام جی اچھا جی ہم کہاں پہنچے تھے جی جی تو افغان زیادہ ہو جی زیادہ معتبر ہو آپ نے صحیح کہا اتفا اس معنی میں بھی آتا ہے زیادہ ہاں جی اچھا دوسرا یہ کہ تصریف ہو بس سماعی فی ہے زیادہ کہ سمبا کی تصریح ہو فی موضع زیادہ زیادتی کے موضع پر کے موقع پر سما کی تصریح ہو کہ جو بیچ میں رابی جس کو حذف کیا گیا ہے یا جس کے بارے میں گمان ہے کہ یہ وہم ہے اور یہ اضافہ ہے تو اس سے پہلے والے اور اس کے بعد والے کے درمیان سما کی تصریح ہونی چاہیے تصریح سراحت کے ساتھ ذکر ہو کنفرم بات ہو کہ نہیں انہوں نے ان کا سماغ کیا ہوا ہے اور بیچ میں یہ بندہ نہیں ہے یہ بھی ہو اور دوسری وہ بات بھی ہو کہ وہ زیادہ اطخن ہو فائن اختل شرطان دونوں ہی شرطیں مختل ہو گئیں او او احد منہما یا کوئی ایک تو جہاد زیادہ تو پھر زیادتی والی روایت کو ترجیح دے دی جائے گی بخبرت اور اس کو قبول بھی کر لیا جائے گا بعد الاسناد الخالی زیادہ منقطع اور وہ سند جو اس زیادتی سے خالی ہے اس کو کیا شمار کیا جائے گا منقطع کہ یہ منقطع ہے یہاں پر آ کر انقلابی بیچ میں حذف ہو رہا ہے لیکن لاکن انکتا ہو لیکن یہ انقطاع جو ہوگا وہ خفی ہوگا وہ الزی یوسمل المرسل الخفی جس کا نام مرسل خفی بھی ہے الواردت والا اتحای وقوع زیادہ زیادتی کے واقع ہونے کے دعوے کے اوپر جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں وہ کیا ہیں يعترض على ادعاء وقوع الزيادة باعتراضين دو اعتراض ہوتے ہیں ان كان الاسناد الخالي عن الزيادة بحرف عن في موضع الزيادة فينبغي أن يجعل منقطعا اگر تو وہ اسناد جو خالی یعنی زیادہ ہے حرف عن کے ساتھ زیادتی کے مقام پر عن کا لفظ آ گیا ہے تو فیم بغی اجالا من پھر تو اس کو منقطع ہونا چاہیے کہ مقا کی سراحت نہیں ہو رہی عن کے لفظ کے ساتھ خالی یعنی زیادہ ہو رہی ہے بات تو ایسے اضافے کو منقطع کہیں ایسے خالی یعنی زیادہ اسناد کو منقطع کہنا چاہیے ایک اعتراض تو یہ ہے کہ جب سما کی سراحت نہیں ہے تو جو بیچ میں پھر اضافہ آ رہا ہے اس کو ماننا چاہیے اور خاری عن اضافہ والی صنعت کو منقطع کہیں وہ ان کا نام مصرحن فی بسما اور اگر سما کی تصریح ہے تو پھر احتمال یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ احتمل ان یکون سمعه من رجل عنه اولا کہ اس آدمی نے یہ زیادتی والے جو اضافہ ہوا ہے اس آدمی سے پہلے تو سنا ہو ہاں، سمے من راجولن آنہ اولن سما سمے آہ منہ مباش کہ پہلے تو ممکن ہے کہ کسی یعنی اب ہم یوں کہتے ہیں کہ پہلا دوسرا اور تیسرا یوں کہتے ہیں پہلا وہ ہے پہلا اور تیسرا تو وہ ہو گئے جو ہیں ہی ہیں نا ان کا تو کنفرم ہے جو دوسرا ہے وہ وہ ہے جو زیادتی والا آدمی ہے تو ایسا ممکن ہے کہ پہلے نے دوسرے سے سنا ہو اور دوسرے نے تیسرے سے سنا ہو یہ تو نارمل وے ہوتا ہے اور پھر ایسا ہوا ہو کہ اس پہلے نے تیسرے سے پھر دوبارہ بھی سن لیا ہو پہلے ایسا ہوا پراپر چین کے مطابق پہلا دوسرا تیسرا پھر ایسا ہوا ایک دفعہ سننے کے بعد اگلے دن دو ہفتے بعد چار سال بعد بیس سال بعد اس کو یہ موقع ملا کہ اس نے دوسرے کو سکپ کر کے اس کو ایسا موقع ملا کہ پہلے نے تیسرے سے ڈائریکٹ پھر سن لیا تو دو حدیثیں بن گئی ایک میں زیادتی والی آ گئی اور ایک میں بغیر زیادتی کی آ گئی تو اس میں کیا ایشو ہے اس میں کیا اشکال ہو سکتا ہے یہ اعتراض واقع ہوا فی سما اور اگر آپ کہتے ہیں کہ سما کی سراحت ہے باقی لوگوں نے سما کی سراحت کی ہوئی ہے تو سمیلا تو پھر احتمال اس بات کا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یقون سمے آج اول کہ پہلے اس نے پہلے آدمی نے تیسرے آدمی سے اولن سنا ہو کسی آدمی کے ذریعے سے بیچ میں واسطہ ہوئی زیادتی والا اضافہ سما سمیا ہوں مباشرتن پھر اس نے پہلے نے تیسرے سے مباشرتن بھی سن لیا ہو تو کو وہی تو ممکن ہے اس کا اس کا جواب ہم اس طریقے سے دے سکتے ہیں جو کہ آگے آ رہا ہے عمل اعتراض الاول تو جو پہلا اعتراض ہے فہور کما المحترز تو ہم اس میں محترز کے ساتھ ہیں کہ وہ تو واقعی اعتراض بنتا ہے کہ اگر آن کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ تو ہم خود بھی کہہ چکے ہیں کہ نہیں اس میں سما کی شرط ہونی چاہیے وہاں الاعتراض ثانی جو دوسری بات ہے وہ یہ کہ فل احتمال المذکور فی ہی ممکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایسا احتمال پایا جانا ممکن ہے امکان تو ہے لیکن لیکن العلماء لا يحكمون على الزیادتی بی انہا وہمن لیکن علماء حدیث کبھی بھی حکم نہیں لگا دیتے زیادتی کا ہر زیادتی کے بارے میں کہ یہ وہم ہی ہے اللہ مع قرینت مگر قرینے کے ساتھ لگاتے ہیں یہ حکم کون سا تدل کرینا جو دلالت کرتا ہے اس اضافے کے اوپر اس زیادتی کے اوپر اور وہ قرینہ کیا ہوگا وہ ہم چیک کریں گے کہ کیا واقعی ملاقات ہوئی ہے کوئی حادیث ایسی پائی گئی ہیں نہیں ہوئی آپس میں رابطہ ہوا ان کا نہیں ہو سکا پورے قرائن کے بعد ہم یہ طے کرتے ہیں محض ایسے ہی نہیں طے کر دیتے کیونکہ ایسے تو بہت ساری حادیث موجود ہیں کہ جس میں پہلے کسی راوی کے کسی بیچ میں آدمی کے ذریعے سے توسط سے وہ حدیث سنی پھر براہ راست حدیث سن لی تو ایسی تو بہت ساری احادیث ہیں ہم ان کو کیوں نہیں المزید فی متصل لسانیت کہتے ہیں ان کیوں کہ خاص طور پر اس کے لیے ایک الگ ہم نے اصطلاح کیوں قائم کی ہے اس لیے کہ ہمیں یہاں پر معلوم ہوتا ہے قرائن کے ذریعے سے کہ ان کی آپس میں اس طرح سے ملاقات نہیں ہوئی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اضافے کے ساتھ پہلے اور بغیر پھر اضافے کے ہوگی جی آج اتنا ہی پڑھتے ہیں پھر بعد اللہ پڑھیں گے حافظے والی بات سے یہ سوچ کر پریشان نہیں ہو جانا کہ میرا حافظہ کمزور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں کوئی گناہ گار آدمی ہوں یا اپنی اپنے آپ کو یہ تو میں نے ایک اللہ والوں کی بات کی ہے عام آدمیوں کی نہیں بات کی تو اللہ والوں کے حافظے بہت قوی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اکثر طور پر عمومی طور پر اس میں بھی کوئی حتمی اور فائنل گفتگو نہیں ہے لیکن یہ سوچ کر پریشان نہیں ہو جانا چاہیے کہ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر کے آدمی پریشان ہو جائے کہ میرا حافظہ قوی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں متقی نہیں ہوں یا میرے اندر تقوی یا اخلاص کی ان چیزوں کی کمی ہے اس کی کئی اور ریزننگ ہو سکتی ہیں لیکن اپنے تقوی کی تو ویسے ہی فکر کرتے ہی رہنا چاہیے آدمی کو اپنا محاسبہ تو کرتے ہی رہنا چاہیے ہاں، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ